کے والد عروہ نے حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سوا نہ کچھ مال تھا نہ غلام تھا نہ کوئی اور چیز تھی ان کے گھوڑے کو میں ہی چارہ ڈالتی تھی ان کی طرف سے اس کی ساری ذمہ داری میں سنبھالتی اس کی نیک کرتی ان کے لیے پانی لانے والے اونٹ کے لیے کھجور کی گٹلیاں توڑتی اور اسے کھلاتی میں ہی اس پر پانی لاتی میں ہی ان کا پانی کا ڈول سیتی آٹا گوندتی میں اچھی طرح روٹی نہیں بنا سکتی تھی تو انصار کی خواتین میں سے میری ہمسائیاں میرے لیے روٹی بنا دیتی وہ سچی دوستی والی عورتیں تھیں انہوں نے یعنی اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو زمین کا جو ٹکڑا تھا فرمایا تھا وہاں سے اپنے سر پر گٹینا رکھ کر لاتی یہ زمین تقریباً دو تہائی فرسخ یعنی تقریباً تین اشاریہ پینتیس کلو میٹر کی مسافت پر تھی ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا پھر آواز سے اون کو بٹھانے لگے تاکہ گٹھلیوں کا بوجھ درمیان میں رکھتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیں انہوں نے یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مجھے شرم آئی مجھے تمہاری غیرت بھی معلوم تھی تو انہوں یعنی زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ جانتا ہے کہ تمہارا اپنے سر پر گھٹنیوں کا بوجھ اٹھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہونے سے زیادہ سخت ہے کہا یہی کیفیت رہی یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ترانوے ایک کنیز بھجوا دی اس نے مجھ سے گھوڑے کی ذمہ داری لے لی مجھے ایسے لگا جیسے انہوں نے مجھے غلامی سے آزاد کرا دیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو بانوے